البأس صدق الله العظيم بزرگان محترم اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ابرار کی فہرست میں شامل فرمایا ہے بر کے معنی نیکوکار کے نیکی کرنے والے کے آتے ہیں اس کی جمع ابرار آتی ہم دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے نیکی کرنے والوں میں شامل ہیں نیک عمل بھی کرتے ہیں صالح اعمال بھی کرتے ہیں مقبول اعمال بھی کرتے ہیں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اور بھی دنیا میں دوسرے ہیں یہ بات آپ بیٹھ کر کسی خالص مسلمانوں ہی مسلمانوں کے ملک یا شہر میں کریں تو شاید یہ کہا جائے کہ آپ کا ذہن صرف ایک ہی دائرے میں رہتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ صرف مسلمان ہی نیکی کرتا ہے جبکہ حق یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نیکی کرنے والے بہت لوگ نظر آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے گاہکوں کے ساتھ نیکی کرنے والے نوکروں کے ساتھ نیکی کرنے والے محکوموں کے ساتھ نیکی کرنے والے غریبوں کے ساتھ نیکی کرنے والے غلاموں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہمیں بہت لوگ ملتے ہیں بلکہ بسا اوقات بعض مسلمانوں سے زیادہ نیکی کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نیکی کرنے والے صرف مسلمانوں ہی میں پائے جاتے ہیں اور دوسروں میں نہیں ہیں ظاہر ہے یہ بات آپ کی سوچ کے چھوٹے ہونے کی دلیل دنیا میں الفاظ اور ان کے اصلی معنی اس کو سمجھنے میں فرق ہوتا ہے دنیا والے جس کو نیکی کرتے ہیں وہ کرنے والے مومنین بھی ہیں غیر مومنین بھی ہیں صالحین بھی ہیں غیر صالحین بھی ہیں لیکن حقیقت میں نیکی کا کیا وہی مفہوم ہے جو دنیا والے لیتے ہیں یا قرآن کریم نے برکا اور ابرار کا مفہوم کوئی الگ لیا ہے دنیا والے نیکی کا مفہوم لیتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یا عبادت کرنا عام متن یہ دو مفاہیم ہیں جو دنیا والے لیتے ہیں تو انہیں دوسرے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلا کرتا ہوا نظر آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی کر رہا ہے یہ دنیا والے جتنی بھی نیکی کر رہے ہیں ان سے پوچھو ان کی نیکی کرنے کی وجہ کیا ہے یہ نیکی یا تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم فرما بردار اور اچھے کہلائیں لوگوں کے دلوں میں ہماری اچھی چھاپ یا دل میں ذاتی انسانی مریادہ اور ہمدردی کہیں پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیکی کر رہے ہیں بلائی کر رہے ہیں اور ایسا کرنے کا اثر اور نتیجہ اللہ عز و جل انہیں دنیا ہی میں عطا فرما رہے ہیں جو پیسہ خرچ کر رہا ہے اسے پیسہ عطا فرما رہے ہیں جو صحت خرچ کر رہا ہے اسے صحت عطا فرما رہے ہیں جو عزت خرچ کر رہا ہے اسے عزت عطا فرما رہے ہیں جو کوئی جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے لوگوں کی بھلائی میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے رہے ہیں وہ تو دنیا والوں سے بدلے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اس کو نیکی نہیں کہتے نیکی کے متعلق تو حدیث پاک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا انما بالنیات نیکی شروع یہاں سے ہوگی سب سے پہلے نیکی کو عمل کو نیک بنانے کا مدار نیت پر ہے اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر بھلائی کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر بھلائی کر رہا ہوں تو یہ نیکی بنے گی اگر نیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے منکانت ہجرت ہو الا دنیا یوسی بوہا اور امراطن یوزو جوہا وہ ہجرت ہو الا حاجرہ علئی اگر نیت دنیا کی ہے تو چاہے وطن چھوڑ رہا ہو وہ گلیاں چھوڑ رہا ہو جس میں ساری زندگی گزاری تھی ظاہر نیکی نہیں بنے گی نیکی نہیں بنتی آپ کے یہاں بھی تو ذہنیت یہی ہے ابھی تک تو ہے ایک بچی ودا ہو کر جاتی ہے ماں باپ کے گھر سے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ظاہر یہ نیکی کر رہی گھر چھوڑ رہی ہے اللہ کے قانون اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے وہ گھر چھوڑ کر شوہر کے یہاں جا رہی ہے نیکی کر رہی ہے اور ایک بچی ہے جو ایک آدمی کی محبت میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے چلی جاتی ہے ظاہر ہے وہ بھی زندگی بھر اسی کے ساتھ رہے گی آگے چل کر وہ نکاح بھی کرے گی لیکن آپ اس کے گھر چھوڑنے کو نیکی نہیں کہتے ان بالنیت پہلی والی نے جو گھر چھوڑا تھا ارینج میرج میں وہ گھر چھوڑا تھا اللہ کا حکم نکاح کو پورا کرنے کے لیے اور دوسری والی نے جو گھر چھوڑا گھر تو چھوٹا ہے اور شادی بھی ہوئی ہے نکاح بھی ہوا ہے شوہر بھی ملا ہے لیکن یہ افیئر میرج تھی اس میں جو گھر چھوٹا ہے وہ اپنے پیار اپنی محبت اپنے دل کی خواہش کے لیے ہوا ہے یا تو سامنے والے کی محبت کی خاطر کیا گیا ہے یا اپنے دل کی خواہش کے تحت کیا گیا ہے بارہ اللہ کے لیے نہیں تو آپ کے یہاں بھی پہلی والی نیکی ہے دوسری والی نیکی نہیں ہے فرق ان نمل بن نیات ہی کا ہے تو عمل نیک بنتا ہے جب وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے فرق کیا ہوتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں آخر ان میں سے بھی تو کتنے ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں خدا کو مانتے ہیں ایسے تو دنیا میں بہت کم ہیں جو خدا کو نہ مانتے ایسے دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے مسلمانوں میں بھی ہیں بہت سے ہیں جو رسول اللہ کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کی نبوت ماننے کو تیار نہیں حضور کا نام لیتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں نبی کی محبت کو تسلیم کر لیں گے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے بہت بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جہاں سنت رسول کا اور اتباع رسول کا مسئلہ آ جائے گا وہاں قدم پیچھے ہٹا لیں گے ظاہر یہ سب وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے محمد کو مانتے ہیں جیسے مکے والے کہتے تھے مکے والے بھی کہتے تھے محمد تم بہت اچھے آدمی لیکن جس رسالت کا اعلان تم کرانا چاہتے ہو اس پر ہمیں تکلیف ہے اسے ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اور اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے تکلیف اصل رسول اللہ کے لفظ سے ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اتباع فرض ہو جاتی ہے ظاہر جو ڈر لگتا ہے وہ اسی سے کہ ہم بندھ جائیں گے نہیں دیکھا ایک مسلمانوں کی ایک قسم نئی پیدا ہوئی ہے جن کو کہتے ہیں آزاد خیال مسلمان یہ آزاد خیال مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دیا ہے اس اسلام سے جس کا ذہن میچ نہ کھاتا ہو وہ آزاد خیال مسلمان صحابہ کرام نے جو اسلام پہنچایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان پابندیوں بھرا ان حدود و قیود بھرا اسلام جنہیں گوارا نہ ہو مکان بنانے میں اپنا ذہن نہ کلر پہ لگے گا نہ بستر پہ لگے گا حتیٰ کہ چادر کے کلر اور پردے کے کلر میں بھی ہم محتاج ہیں کس کے کا انٹیریئر کے انٹیریئر ڈیزائنر کے محتاج مکان میں محتاج ہیں ہم آرکیٹیکچر والوں کے اسٹرکچر والوں کے سب کے محتاج لیکن جہاں اسلام کا مسئلہ آ جائے گا ہم آزاد خیال آزاد خیال کہ ہم محمد کو مانیں گے رسول اللہ کو نہیں مانیں گے وہ اسلام چاہیے جو رسول اللہ سے ہٹ کر دیا جا رہا ہو یہ آزاد خیالی ہے رسول اللہ جو اسلام دیتے ہیں وہ تو ایک فرما ہے ایک سانچا ہے سنتوں کا احکام کا اور اس کلچر کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو بخشا ہے اس کا ایک فرما ہے جو اس میں اپنے آپ کو بٹھا لے یہ ہے متبع رسول یہ رسول اللہ کو ماننے والا ہے ظاہر جو آزاد خیال ہے اللہ اللہ والا ہے محمد کو رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کرنے والے نیکی کر رہے ہیں کرتے ہیں بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن اگر ان کی نیکی کا جواب ان کی مرضی کے خلاف آ جائے حالات بگڑ جائیں تو نیکی چھوڑ دی جاتی اگر ماں باپ بھی برا سلوک کرنے لگیں خفا ہو جائیں بری بھلی باتیں کرنے لگیں تو بیٹے بڑے اطمینان سے گھر چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت اطمینان سے کہتے ہیں بھائی ایسے ماں باپ سے تو نہ ہوتے تو اچھا تھا نہ ہوتے تو اچھا کیا ہو گیا کہ ایسے کئی ماں باپ ہوتے ہیں جو اتنی بری زبان بولتے ہیں ہمارے بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں ہماری جائیداد پر ہماری ہمارے حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں دوسروں کو دینے کو تیار ہیں ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے ایسوں کو کوئی ماں باپ مانتا ہے یہ کیا ہوا کہ اگر ہمیں حسن سلوک کا جواب صحیح نہیں ملے گا جو ہم حسن سلوک کر رہے ہیں اگر اس کا ہمیں صحیح جواب نہیں ملے گا تو ہم حسن سلوک نہیں کریں گے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ بیوی کی طرف سے اگر حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے نہیں ملا تو ظاہر ہے ہمارا دوسرا رنگ بھی ہے اولاد سے نہیں ملا گھر سے نکال دو یا گھر سے خود نکل جاؤ کیونکہ یہ نالائق اولادے سے آگ کر دیا جائے کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ تو اللہ نے بنائی ہے اللہ نے آپ کو دی ہے بڑی دعائیں کی تھیں آپ نے تو اب کیا ہو گیا کہ اولاد دوستوں سے برسوں دوستی رہی اور بہت حسن سلوک کیا ایک دن جواب برا مل گیا ظاہر اسی دن سے حسن سلوک کو سلام ہم نے اتنے احسانات کیے ان کا کیا سلا دیا آپ نے جو بھلائی کی تھی وہ کس لیے کی تھی مومن اس کو کہتے ہیں جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے من کو سمجھانے کے لیے نیک عمل نہیں کرتا حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی مثال قائم کی جب قتل ہونے والے اس اس شخص نے جو حضرت علی کے قتل کے در پہ تھا اور جنگ میں لڑنے آیا تھا حضرت علی نے جب اس پہ قابو پا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے اس نے منہ پر تھوک دیا جیسے ہی تھوکا ہے حضرت علی الگ ہٹ کے کھڑے ہو گئے وہ پریشان حیران ہے کہ آخر ہوا کیا علی کے چنگل سے آج تک کوئی بچ پایا ہے یہ آخر ہوا کیا اس نے پوچھا علی کیا ہوا کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے میدان میں اترا تھا مجھے اگر قتل ہونا تھا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تجھے قتل کرنا تھا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن جب تو نے تھوک دیا تو اب میرا نفس شامل ہے ظاہر میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے میں کوئی عمل نہیں کرتا چاہے دینے کا عمل ہو تب بھی لینے کا عمل ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابرار میں شامل فرمایا ہے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اکیلے دنیا میں وہ ہو جو اللہ کے لیے اچھا عمل کرو گے ظاہر چاہے تمہیں جواب اچھا ملے گا تب بھی کرو گے اور برا ملے گا تب بھی کرو گے جہاں وہ آت المال اعلی خود بھی زویل قربا ولیطام والمساکین ہے وہیں دوسری طرف قرآن نے یہ بھی کہا کہ چاہے ان کو ستایا جائے تکلیف پہنچائی جائے نہیں دیکھا حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بعض ان لوگوں کو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مستقل صحابہ کا وطیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ کچھ غربا کو مستقل ماہانہ ہفتہ واری امداد کرتے ہی رہتے ہیں حضرت علی حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کی مستقل امداد کرتے ہیں غریب صحابہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توہمت لگی منافقین نے ایک بونڈر بنا دیا ہے اس میں کچھ مسلمان بھی بھولے بھالے شریک ہو گئے ہیں وہ بھی شریک ہو گئے ہیں وہ بھی شریک ہو گئے ہیں جو حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہانہ یا ہفتہ واری پیسے پاتے تھے اور اپنا روزگار چلا رہے تھے وہ بھی شریک قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی صدیقہ کی بارات میں اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ نبی کے حرم میں اور وہ بھی محمد الرسول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کوئی کیریکٹر لیس آ جاتا جو ذات ساری دنیا کے کیریکٹر کو پاک کرنے کے لیے آئی تھی کیا ہم اس کا رفیق زندگی کیریکٹر لیس بنا دیتے ظاہر ان کی براعت قرآن پاک نے بیان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اس لیے نہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہوا تھا اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ برا سلوک ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی ایک مہینے تک حضور اتنے اذیت میں رہے ہیں صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ جن لوگوں کو ہم اب تک امداد کرتے تھے ان میں سے جو لوگ ایسے ہیں ان کی امداد ہم بند کر دیں گے جنہوں نے اتنے برے کام میں حصہ لیا نبی کے حرم کو بدنام کرنے میں حصہ لیا ہے ہم ان کی امداد بند کر دیں گے قرآن پاک کی آیات اتر آئیں قرآن پاک کی آیات اتر آئیں اور یہ کہا گیا نہیں آپ جو امداد کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ہر حال میں جاری رہے گی اگر ان کی طرف سے خیر آئے گی تب بھی جاری رہے گی اور ان کی طرف سے شر آئے گا تب بھی جاری رہے گی اس لیے کہ امداد ہم نے ان کو دیکھ کر نہیں کی ہم نے اللہ کو دیکھ کر کی لئی سلوا انتو الو وجو حکم نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر لو یا کسی اور طرف منہ کر لو مشرق کی طرف منہ کرو مغرب کی طرف منہ کرو اس کا نام نیکی نہیں ہے لاکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر قرآن نے بتلایا نیکی کہتے کس کو ہیں قرآن کہہ رہا ہے لاکن البر من آمن باللہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے سچے دل سے چاہے اس پر پہاڑ توڑ دیے جائیں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے اندھیرے سے اجالے میں نکال لیا ہے تمہیں اللہ عز و جل نے اپنی معرفت اور اپنی محبت عطا فرما دی ہے اب دوبارہ کفر کی طرف مت جانا چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والکتاب والنبیین ان سب پر ایمان لانے والا نیکوکار بنے گا نیکی کے لیے پہلے پلیٹ فارم یہ ہے کہ وہ ایمان لاتا ہو اللہ پر بھی آخرت کے دن پر بھی حساب و کتاب پر بھی ملائکہ پر بھی آسمانی کتابوں پر بھی قرآن حکیم پر بھی اس کے سارے احکام پر بھی یہ مانتا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی مانتا ہو کہ یہ میرے عمل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اتارے ہیں جو یہ مانتا ہو کہ قرآن تو صحیح ہے لیکن میرے عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے ظاہر جس دن وہ یہ سوچے گا اسی دن ایمان سے چلا جائے گا کتاب آئی ہے آپ کے عمل کرنے کے لیے آئی آپ کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہے یا آئیو الدین آمنو سے آپ کو خطاب کیا گیا ہے والنبیین اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتا ہو نبی کی سنتوں پر نبی کے بتلائے راستوں پر نبی کی ہدایات اور ارشادات پر نبی کی دی ہوئی تہذیب اور کلچر پر اپنا ایمان رکھتا ہو اور اسی کو نجات دہندہ مانتا ہو آتل مال اعلی خبی زبیل قربا ضرورت کے باوجود بھی رشتہ داروں کو پیسہ دیتا ہو مال دیتا ہو ان کی ضروریات پوری کرتا ہو ولیتامہ والمساکین یتیموں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرتا ہو مچھلیاں تو کفار بھی پال لیتے ہیں لو برڈ تو سب پال لیتے ہیں جنہیں جانوروں سے محبت ہے وہ کتے بھی پال لیتے ہیں انسان پالنا صرف محمد الرسول اللہ نے سکھلایا ہے دنیا میں ایک ہی ریفارمر ہے جس نے ساری دنیا کو انسان پالنے کی تعلیم دی ہے انسانوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے وہ آت المال اعلی مالا ہی زبل قربا یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن کہتا ہے نیکوکار وہ ہے جو اپنی ضروریات کو تج کر یتیموں مسکینوں رشتہ داروں کو مال دیتا ہو ان کی ضروریات پوری کرتا ہو وسائلین ضرورت مند مانگنے والوں کو دیتا ہو اور پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بے گنا جیلوں میں چلے گئے انہیں چھوڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہو جو آج بے گناہوں کو چھوڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کر دے گا کل اللہ عز و جل اسے میدان محشر میں عذاب سے چھڑانے کے لیے اپنی رحمت خرچ کریں گے ظاہر ہے اس نے آج مال دے کر تو کل کے لیے رحمت خریدی ہے وہ اقام وَآتَ وہ آت زکا نماز پڑھتا ہو پڑھتا بھی ایسے ہو فجر سے لے کر عشاء تک کہ نماز کو قائم کرتا ہو با جماعت پڑھتا ہو حکارت کے ساتھ نہیں عظمت کے ساتھ پڑھتا ہو اپنی نمازوں کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ کر پڑھتا ہو اور نمازوں کو آخرت کے لیے پڑھتا ہو دنیا کے لیے نہیں وہ آت زکا جو فرائض مالی اعتبار سے عائد ہیں وہ بھی ادا کرتا ہو المفون ادا آہدو اور جب وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی نہ کرتا ہو جو عہد کیا ہے اسے پورا کرتا ہو یہ ایک اکیلے دنیا میں مسلمان کی تو شان ہے کہ مسلمان عہد پورا کرتا ہے دیکھا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلح حدیبیہ ہو گئی ہے ابھی گو کہ اس کاغذ پر ابھی سگنیچر نہیں ہوئے جو ایگریمنٹ لکھ لیا گیا ہے اس کے باوجود اگر مکے والوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ابو جندل آ رہے ہیں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں خون بدن سے بہ رہا ہے ظلم ڈھایا ہے ایمان لانے کی وجہ سے مکے والوں نے ان کو واپس کرنا پڑے گا چونکہ اگریمنٹ میں لکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھلایا کہ عہد کی وفاداری اور پاسداری کس کو کہتے ہیں جب پرومس کیا ہے تو کس طرح اس کو پورا کیا جاتا ہے بعهدهم عاهدوا البأساء وحين البأس قرآن کہتا ہے نیکوکاروں کی پہچان یہ ہے نیکوکار اس کو کہتے ہیں جو چاہے خوشی کے حالات ہوں یا غمی کے حالات ہوں تکلیف کے حالات ہوں یا آرام کے حالات ہوں بیماری کے حالات ہوں یا صحت کے حالات ہوں خوف کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں ہر حال میں وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان پر اپنے اسلام پر ثابت قدم رکھتا ہے یہ ہے نیکوکار اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بنانے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں کہ وہ تمہیں متقین اور ابرار میں سے بنا دیں الا اق الدین و الا اکم المتقون یہی لوگ ہیں جو صادقین ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرنے والے ہیں یہ سچے مومنین ہیں اور یہ ہی ہیں جن کو تقوی والے اللہ سے ڈرنے والے اللہ کو ماننے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کی سچی اتباع کرنے والے ان کو کہا جا سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو ہر غمی اور خوشی میں اللہ تعالیٰ یہ غمی اور خوشی کے حالات یہ خوف اور امن کے حالات اسی لیے دنیا میں پیدا فرماتے ہیں ظاہر اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا یہ کل کی بات ہے رہتا تھا جو میری غلامی میں وہ مجھ سے آج کہتا ہے کرو خالی زمیں میری جو کتا کل تک میرے یہاں پلا تھا کبھی نہیں بھوکتا تھا وہ آج ایک دم اگر مجھ پر چڑھائی کرتا ہے اور بھوکنے لگتا ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے تو یقیناً کل تک اگر یہ نہیں بھوکا تھا تب بھی یہ اللہ کی مخلوق تھا اللہ کا اشارہ تھا اور اگر آج یہ مجھ پر چڑھائی کر رہا ہے تب بھی اللہ ہی کا اشارہ ہے اللہ کے حکم کے بغیر جب درخت کا پتا نہیں ہلتا ریت کا پت ذرہ نہیں ہلتا تو ظاہر دنیا کے جانور اور دنیا کے انسان ایک دوسرے پر کیسے گر پڑیں گے لولا لف الناس با لفسدت الارض اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک دوسرے سے جو بھیڑا دیتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو زمین پر فساد مچ جاتا ان فسادیوں کو ہم ایک دوسرے سے بھیڑا دیتے ہیں لڑا دیتے ہیں تاکہ زمین کا فساد ختم ہو جائے یہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر اور لڑ لڑ کر دنیا سے مٹ جائیں فسادیوں کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ یاد رکھو جو دنیا میں فساد مچانے آئے گا اللہ کا اصول ہے اللہ اسے آپس میں لڑا کر مٹا کر رہے گا اور جو فساد سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ گھبرانا مت دنیا میں وہ بھی رہے جنہوں نے برسے جیلوں میں گزاری ان فسادیوں نے انہیں قید کر دیا ان فسادیوں نے انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ان فسادیوں نے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا لیکن فساد دنیا میں زیادہ نہیں چلتا ان اللہ لا يحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ زیادہ لمبی مدت تک اس دنیا میں ٹکتی نہیں ہے وہ مٹ کر رہے گی اس لیے کتنے سالوں کی قیدوں کے بعد لوگ باہر نکل آئے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے ان فسادیوں کو اللہ نے مٹا دیا اسی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر اور پھر جو امن والے تھے جو اطمینان والے تھے جو جو اللہ اللہ کے حکم کو ماننے والے تقوی والے تھے اللہ عز و جل نے ان کی صداقت کی بنیاد پر ان کو دنیا میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کیا ہے یہ دنیا کی تاریخ ہے اور قیامت تک اللہ کی یہ سنت ہمیشہ باقی اور زندہ رہے گی اللہ جل نے یہ حالات جو دیے ہیں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں اذان دینے کے بھی آتے ہیں اور محروم رکھنے کے بھی آتے ہیں مسجد جانے کے بھی آتے ہیں اور مسجد سے روک دیے جانے کے بھی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے اور سنت پر عمل کرنے کے بھی آتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نبی کی سنت سے محروم کر دینے اور توپا دینے کے بھی آتے ہیں یہ سب حالات آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ابرار کی فہرست میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے اس لیے کہ ابرار ان کو کہتے ہیں جو باسا اور درہ دونوں میں بیماریوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہر حال میں یہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں یہ جان تو دے دیں گے لیکن رسول اللہ کی ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ حالات جب آتے ہیں دنیا پر جس میں خوف ہوتا ہے جس میں اسلام پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے دعوت دی جاتی ہے کفر پر عمل کرنے کی شرک پر عمل کرنے کی اس میں دو گروہ ہو جاتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ یعنی مومنین جن کو دنیا والے مومن کہتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں فستافین فستاط ایمان اللہ نفاق اللہ وہ فستاط النفاق اللہ ایمان اللہ ایک جماعت وہ ہو جاتی ہے جس میں صرف اور صرف ایمان ہوتا ہے نفاق کا شائبہ بھی نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے ایمان پر اپنے اسلام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد پر سچے دل سے ثابت قدم رہتے ہیں ہر حال میں دنیا ذلیل کرے دنیا حقیر سمجھے دنیا ہم پر ظلم کرے زیادتی کرے جو چاہے بھکتیں کسے ہم نے تو ہمیں ہے حکم لا الہ الا اللہ ہم نے تو دامن تھاما ہے رسول اللہ کا بلال حبشی نے عمار ابن یاسر نے سمیہ نے خباب اور خبیب نے ہر حال میں جس طرح رسول اللہ کا ایک بار دامن تھام لینے کے بعد کبھی چھوڑا نہیں ہے ہم اسی سنت پر عمل چل کر عمل کر کے دکھائیں گے ہر حال میں اپنے ایمان پر اپنے اسلام پر مکمل ثابت قدم رہیں گے اپنی نسلوں کو رکھیں گے اور اسی کی تلقین کریں گے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جوہر ہے تو ایمان ہے اگر یہ رہا تو ہم باقی ہیں دنیا میں بھی باقی ہیں محشر میں بھی باقی ہیں آخرت میں بھی باقی ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فنا نہیں کر سکتی اگر ہمارے پاس ایمان ہے اسلام ہے قرآن ہے قرآن احکام پر ہمارا عمل باقی ہے اور اگر یہ چھوٹ گیا تو یاد رکھیے باطل کو خوش کرنے والا اس دنیا میں کبھی باقی جب باطل خود ہی باقی رہنے والا نہیں ہے تو باطل کو خوش کرنے والے دنیا میں بہت سے منافقین آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری جماعت کا تذکرہ کیا ہے حضور فرماتے نفاقن لا ایمان اللہ ایک دوسری جماعت وہ ہو جاتی ہے جو اہل کفر کو اہل شرک کو خوش کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر چلی جاتی ہے حضور کی سنتوں سے حضور کی دی ہوئی شریعت سے قرآن کے دیے ہوئے احکام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کفار کو خوش کرنے کے لیے منافقین کو غیر مومنین کو خوش کرنے کے لیے منہ موڑ کے چلی جاتی ہے وہ نبی کو توپتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جنہیں کل تک مومن کہا جاتا تھا اور آج دنیا والے اب ان کو مومن سمجھتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ پستاط نفاق ہے لا ایمان لہو یہ وہ طبقہ ہے جن میں خالص نفاق پایا جاتا ہے ایمان کا ان میں شائبہ بھی نہیں ہے مومن وہ ہے جو دنیا میں جیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے منافق وہ ہے جو دنیا میں جیتا ہے کفار کو راضی کرنے کے لیے ایمان چھوڑ چھوڑ کر کافر وہ ہے جو ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا اللہ عز و جل جب ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک بار پیدا فرما دیا ہے تا حیات حضور ہی کے قدموں سے چمٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے حضور کی شریعت کو سروپری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے پوری غیرت اور حمیت کے ساتھ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ پوری ہمت اور جرت کے ساتھ رسول اللہ کے پیغام کو عام کرنے دنیا کو پہنچانے اور اس پر پوری دیدہ دلیری کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین